ہوتا ہے اس لیے کہ یہ اساتذہ علم حدیث و تفسیر علم فقہ علم ادب کے ماہر اساتذہ ہیں اور ماشاءاللہ اللہ آپ حضرات روزانہ ان کے سامنے بیٹھ کر استفادہ کرتے رہتے ہیں لیکن یہ ان حضرات کی محبت کی بات ہے کہ حضرات ہم جب یہاں ہندوستان میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیں یہاں بلا کر بخشتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کریں علم مذاکرہ کریں اس وقت میرا کچھ کہنا کوئی نئی باتوں کا انکشاف نہیں ہوگا وہی باتیں ہیں جو آپ ان عذرا سے اساتذہ سے اور دیگر علماء کرام جو یہاں تشریف لاتے ہیں ان سے سنتے رہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ تذکیر تو بار بار ہونی چاہیے ذکر تنفع المؤمنین اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد دہانی کرتے رہو اس لیے کہ یہ یاد دہانی کرنا اور یہ تصویر جو ہے یہ نفع پہنچاتی ہے مجھے تجربہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم مدارس میں پہنچتے ہیں اور کچھ باتیں عرض کرتے ہیں تو پورے مجمع سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں ایک مرتبہ ہم گئے تھے چند سال پہلے ایک بڑے مدرسے میں اور ہم نے وہاں اردو زبان کے سلسلے میں ہماری جو طلبہ کی کوتاہیاں ہیں اس کے سلسلے میں میں نے کچھ گفتگو کی تھی اس کے بعد وہاں چند سالوں کے بعد جانا ہوا تو وہاں کے ایک استاد نے مجھ سے کہا کہ فلاں سن میں آپ کا یہاں آنا ہوا تھا اور آپ نے جلسے میں یہ باتیں کہی تھی اور وہ بات میرے دل میں ایسی جم گئی کہ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اب اس پر محنت کروں گا اور اس کے بعد میں نے یہ کام کیا یہ کام کیا انہوں نے بتایا کہ میں نے اردو کتابوں کے بارے میں کیا کام کیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بھائی دو ہزار طالب علموں میں سے اگر دو طالب علم کو بھی اگر کسی چیز کی طرف توجہ ہو جاتی ہے تو یہ بڑی بات ہے ہیرے جب تلاش کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہت سے سنگریزوں کو جمع کرنا پڑتا ہے ایک شہزادے کا ہیرا گم ہو گیا تھا تو رات کا وقت تھا تلاش کرتے رہے تو کہاں ملتا ہے اندھیرے میں تو شہزادے نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو کہ یہ جتنی زمین ہے اس میں سے جتنے بھی کنکر ونکر ہے سب کو اکٹھا کر کے بھر لو تو انہوں نے بوریاں منگوائی اور اس میں سارے کنکر اس پورے ایریا کے جمع کر کے بھر لیے اور پھر صبح جا کر جب اجالا ہوا تو اجالا ہونے کے بعد سارے کنکر میں چھانٹنا شروع کیا تو وہ ہیرا مل گیا اس کو تو ہمارے اساتذہ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں مدرسوں میں بہت سے لڑکوں کو جمع کرنے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ہیرا مل جاتا ہے فارسی زبان میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ خدا پنج انگشت یکساں نہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے پانچوں انگلیاں یکساں نہیں بنائی کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے اسی طرح طلبہ کی صلاحیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے لیکن جو تعلم آتا ہے اسے داخل کرتے ہیں کہ بھائی چلو کوئی نہ کوئی کام میں آ جاتا ہے بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ طلبا مدرسے میں داخل ہوتے ہیں اساتذہ کے ذہن میں بعض مرتبہ یہ آتا ہے کہ یہ بیچارہ کیا کام کرے گا کچھ پڑھتا بھی نہیں ہے گھومتا رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں تو ایسے کمزور طلبا سے بھی بڑے کام لے لیتے ہیں ہمارے یہاں ترکیسر میں ایک تہلم تھے ہمارے ضلع کے تو کبھی کبھی میرے دل میں اس کو دیکھ کر یہ بات آتی تھی کہ یہ بیچارے کا امتحان میں کچھ نمبر بھی نہیں آتا کتاب بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتا اب پڑھے جا رہا ہے یہ اور مولانا ذوالفقار صاحب کا ٹیفن لاتا تھا لے جاتا تھا کمرہ صاف کرتا تھا تو ویسے میں کبھی کبھی اسے ایسا کہتا تھا گجراتی زبان میں کہ تو بالکل ڈوچو چھ ڈوچا جانتے ہو نہیں وہ پانی کا سوراخ جو ہوتا ہے اس میں پانی جو بہ جاتا ہے نا تو اس میں وہ کپڑا ڈالتے ہیں تو وہ بدلا کچھ نہیں بولتا تھا خاموش فارغ ہو گیا وہ میں ایک بندہ گیا ایک شہر میں یہاں تو ہم وہاں سے ایک بازار سے گزر رہے تھے تو ایک مسجد درمیان میں آئی تو مجھے کچھ پڑھنے بچوں کے پڑھنے کی آواز آئی کچھ طلبہ پڑھ رہے ہیں میں نے ایسا جھانکا تو وہی ظاہر طلبہ کو لے کر بیٹھا تھا اور ان کو سبق پڑھا رہا تھا قرآن شریف کا اس وقت میرے دل میں آیا کہ نہیں نہیں کوئی تعلم بیکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ کام تو لے ہی لیتے ہیں کوئی نہ کوئی کام دیتے ہیں اور ہمارے ان مدرسوں میں جو طلبہ آتے ہیں وہ جس استداد کے بھی ہوں جیسے بھی ہوں اللہ و تعالیٰ کے ساتھ اگر تھوڑا بہت اگر ان کا تعلق ہے تو ہم نے دیکھا اور محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کچھ نہ کچھ دیہاتوں میں کام لیتے ہیں ہمارے ملک میں جو کالجز ہیں جو یونیورسٹیاں ہیں اس میں جو لوگ فارغ ہوتے ہیں ان کے زندگی کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے وہ لوگ کسی چھوٹے سے دیہات میں جا کر کام کرنا اپنے بارے میں ایپ سمجھتے ہیں ابھی پچھلے چند دنوں میں ہمارے اس کلاس میں مسلمانوں نے کافی ہسپتال بنائے ہیں پانولی میں بن گیا کھروڑ میں بنا ہے علی پور میں بنا ہے نوساری میں بنا ہے بٹھئی میں بنا ہے لیکن ایک شکایت سب کو سننے میں ہمیں ڈالی ہے کہ بھئی M B B S doctor یا نہیں رہتے تو میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں رہتے تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا ذرا معیار بلن ہوتا ہے وہ پچاس ہزار روپے تنخواہ ماہانہ چاہتے ہیں پھر ان کے لڑکوں کے لیے تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اگر شہر میں ہوتے ہیں تو وہ کالج میں داخل کرتے ہیں بہار میں کہاں ہو ہے اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں ہم گاؤں میں کام نہیں کریں گے تو چھوٹے موٹے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ بیچارے آ کر کام کرتے ہیں لیکن ہمارے مدرسے سے فارغ ہونے والے بچے اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ہمیں آپ کو ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں یہ وعدہ فرمایا دنیا کے انسانوں سے کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انزل نہ ذکر اور انافل ہم نے ذکر کو نازل کیا یعنی القرآن اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں آسمانی دوسری جتنی کتابیں آئیں اس میں من کتاب اللہ ہے کا لفظ آیا اور اس کتاب کے بارے میں آیا نہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں ان کے ذریعے سے یہ جو بچے یہاں ان مدرسوں میں آ کر زندگی گزارتے ہیں تو ان کی کوئی لمبی چوڑی توقعات نہیں ہوتی یہ ایسا بالکل کبھی بھی نہیں سمجھتے کہ ہم کو پندرہ ہزار بیس ہزار روپے کی تنخواہ ملے گی ان کو معلوم ہے کہ ہماری تنخواہ ایک ہزار ہو سکتی ہے دو ہزار ہو سکتی ہے تین ہزار ہو سکتی ہے یہ جانتے ہیں یہ جاننے کے باوجود بیچارے یہ پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں ان کے ذریعے سے کام لے رہے ہیں جہاں کوئی بھی یونیورسٹی کا پڑا ہوا آدمی رہ نہیں سکتا ایک مردہ ہم سہارنپور سے لکھنؤ جا رہے تھے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو جس ڈبے میں ہم سفر کر رہے تھے اس میں لکھنؤ اسمبلی کے ممبران تھے ایم ایل اے تھے وہ لیجسلیٹو کونسل کے جو ممبران ہوتے ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے تھے میں اور مولانا ہم بھی تھے ان کے ساتھ اور ظاہر بات ہے کہ وہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے تو مولانا کے ساتھ ملک کے مسائل میں بھی بات چیت ہوتی رہی تو انہوں نے ایک میں سے ان میں سے سوال کیا کہ یہ آپ لوگوں کے یہ جو مکتب اور مدرسے ہیں اس کی کیا حفاظت کی ہے بچوں کو تین تین گھنٹے تک آپ لوگ جھیلتے رہتے ہیں پوچھا میری موجودگی میں تو حضرت تقریب تقریر فرمائی ایسی عجیب کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے بھائیوں یہ جو ہمارے یہ مولوی لوگ جو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں کام کرتے ہیں یہ اس ملک پر اتنا بڑا احسان ہے کہ سارے ملک کی جو ساری گورنمنٹ کا آپ کا ہمارا احسانمند ہونا چاہیے کیوں کہتے ہیں آپ لوگ اخباروں میں شائع کرتے ہیں ٹیلی ویژن میں دیتے ہیں دوسری جگہ کہ اس ملک سے ناخواندگی کو دور کرنی ہے محول امیہ جس کو عربی میں کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں محفل امیہ ان پڑھ پڑھے کو دور کرنا تو اس کے لیے اسکول بھی بڑوں کے اسکول بھی شروع کیے گورنمنٹ نے اور وہ پیسے دیتے ہیں کہ <clears throat> بوڑھے لوگوں کو اگر کوئی آدمی صرف لکھنا پڑھنا سکھا دے کہ وہ اپنی دستخط کر سکے تو ہم اتنے پیسے دیتے ہیں تاکہ اس ملک میں مقدار خواندگی میں اضافہ ہو اس کے لیے آپ لوگ محنت کرتے ہو ہاں ہاں بالکل ہمارے اس ملک میں گورنمنٹ کا ایک پلان ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے کوئی بھی کالج کا آدمی کسی دیہات میں جا کر رہ سکتا ہے ہمارے یہی مدرسے اور مکتب کے جن جن کی حرکتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں خشک روٹی کھا کر اور دو سو تین سو روپے کی تنخواہ وہاں یو پی میں تنخواہ ویسے بھی کم ہوتی ہے اس زمانے میں ویسے کم تھی حضرت نے کہا دو سو تین سو روپئے تنخواہ میں یہ لوگ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں ان کی آنکھیں کھول گئی کہ واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ مکتب ہمارے نہ ہوتے تو ایک ملک کا بڑا حصہ ناخاندہ رہتا یہ دیہاتوں میں ان کو اردو سکھاتے ہیں ان کو دوسری چیزیں سکھاتے ہیں ان کو آداب سکھاتے ہیں زندگی کے جو آپ لوگ کبھی بھی نہیں کر سکتے حضرت نے فرمائی میرا دعویٰ ہے کہ آپ کے پڑھے ہوئے لوگ آپ کی یونیورسٹی کے اور کالج کے کبھی نہیں کر سکتے تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنے قرآن شریف کو عموم کرنے کے لیے اسلامی زندگی لوگوں کے سامنے لانے کے لیے ہمارے ان مدارس کے قیام کی توفیق ہمارے علماء کو عطا فرمائی کہ جس میں بچے آ کے ہم کبھی پہلے جب دیوبند میں پڑھتے تھے تو ہم سہارنپور جاتے تھے تو سہارنپور میں ایک ایک تو براہ اصل مدرسہ تھا اور دوسرا شہر میں شاخ تھی شاخ تو شاخ ہم دیکھنے گئے تو چھوٹے چھوٹے کمرے لائٹ بھی نہیں یعنی سہارنپور شہر میں اور وہاں لائٹ نہیں اور کھانا بھی آپ کو معلوم ہے کہ دیوبند سہارنپور میں جو ملتا تھا تو دونوں وقتوں میں دال چکنی اور وہ کچڑے کا گوشت ہوتا تھا جیسا جیسے کہتے ہیں اس کو وہ لوگ کچڑا کہتے ہیں سرندہ کہتے ہیں ہم لوگ پاڑا کہتے ہیں یہ کوئی پاڑا کہتا ہے کوئی سنڈا کہتا ہے کوئی کٹڑا کہتا ہے وہ لوگ کٹڑا بولتے ہیں تو کٹڑے کا گوشت ہوتا تھا ابھی ایک علم ہمارے یہاں سے داخل فارغ ہوا اس سال اور وہ میرے پاس آئے ان کا مجھے آگے پڑھنا ہے دیوبند جانا ہے چلے جاؤ پندرہ دن کے بعد واپس آ گیا تو میں نے پوچھا میاں کیوں چلے آئے وہاں ہم نے خط لکھا تھا تو وہ مجھے کہنے لگے تھا تو پاڑا میں گوشت سی بھی تیرے بھائی جو آدمی سنڈے کا گوشت نہیں کھا سکتا تو وہ کیسے آگے پڑھے گا اصل میں تعیش کے نقشوں میں کبھی بھی کام نہیں ہو سکتا تو میرے دل میں اس وقت میں جب میں طالب علم تھا اس مزاحلوم کی شاخ کو دیکھ کر اور کچرا وچرا سب یہ دل میں آیا کرتا تھا کہ کیا مدرسے ہیں ہمارے اس میں نہ لائٹ کا ٹھکانا نہ کھانے کا ٹھکانا ہے اور ان کا ذرا بھی توجہ نہیں کرتی اب بڑے لوگوں کو ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ العزیز صاحب تھے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ناظم تھے اور دوسرے حضرت ہماری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ ہم حضرت کو جا کر یہ کہیں کہ حضرت یہ کیا رقامہ بنا رکھا ہے لیکن جب ہم فارغ ہو گئے اور میں نے مجلس خدام الدین میں ملازمت اختیار کی اور میں مدرسے کا وزیٹر بنا مکاتب کا مجلس کی طرف سے ایک سو سے زیادہ مدرسے چلتے تھے تو میں وہاں ناظم تعلیم مقرر کیا گیا اور دو تین وزیٹر ہمارے ماتحت میں تھے تو تین مہینے ایک مرتبہ مجھے جانا پڑتا تھا دیہاتوں میں تو ایسے ایسے دیہاتوں میں مولانا عبدالحق میاں نیا صاحب نے مدرسے کھول رکھے تھے کہ جو بالکل پشماندہ تو ایک مرتبہ ایک دیہات میں میں گیا مرول اسٹیشن سے اتر کر تو مجھے راستے میں دو ہندو بھائی ملے تو انہوں نے مجھے کھڑا کیا اور اور مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں کے ہم بہت احسان مند بنے کی کیا بات ہوئی کہا نہیں آپ نے جو اپنا مدرسہ ہمارے گاؤں میں کھول رکھا ہے اس سے ہم بہت خوش ہیں تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہندو ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا احسان ہے آپ نے ہمارے یہاں یہ مکتب شروع کیا ہے تو میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سب جتنے مسلمان یہاں تھے یا گاؤں میں ہیں ان کی عادت یہ ہے کہ بے حد شراب پیتے ہیں ساڑی کا رواج اس علاقے میں بہت ہے ابراد کی طرف دریا کنارے کے جتنے علاقے ہیں سب لوگ بٹارے پیتے ہیں تو کہا یہ لوگ رات کو مغرب کے بعد ان کے مٹکے تیار ہوتے ہیں سب شراب پیتے ہیں اور گھوڑا گاڑی چلاتے تھے وہ مرولی اسٹیشن پر اس زمانے میں اتنی بسیں نہیں تھیں جب ہم ڈابے تو ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ شراب پیتے تھے اور گالیاں بکتے تھے ہماری عورتوں کو وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا تھا ہم نے یہ سوچا کہ اب یہ اسلام کا کوئی مدرسہ شروع ہوا ہے تو کم سے کم ان کو اسی تو تعلیم ملنی چاہیے کہ بھائی نہیں بولنے کی کسی کو پڑوسی کی ہم کو یہ امید ہے تو ہم آپ کے مند ہیں آپ اس کو ضرور چالو کریں تاکہ ہماری نجات ہو جائے آپ سمجھ رہے ہیں اس ملک میں لوگ اس کو اپنی نجات کا ذریعہ بناتے ہیں کہ کوئی آدمی دیہات میں آئے اور ان کو زندگی کے اصول سمجھائیں کہ ایک مسلمان کو کیسا رہنا چاہیے تو یہ کون سمجھانے جائے گا گاؤں میں جہاں ڈھائی سو روپے کی تنخواہ ہے جہاں ایک ہزار کی ہے جہاں پندرہ سو اس یہی بچے جائیں گے کیونکہ یہ اس اس گاؤں میں اس مدرسے میں یہی نیت لے کر آتے ہیں کہ ہم یہاں اللہ کا دین سیکھیں گے اور پھر اللہ کے بندوں تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں گے جو کچھ روکھا شکا ہمیں ملے گا ہم اس پر گزارا کریں گے انہوں نے حدیث سن رکھی ہے مدرسے میں علماء کرام جب یہاں تقریر کرتے ہیں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمان سلمی روایت بیان کر رہے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے قال سمعت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم القرآن وعلمه و سرزمین پر سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور دوسرے کو جا کر سکھلاتا ہے خیرکم من تعلم القرآن و بہترین انسان اس پوری سرزمین پر سب سے اچھا انسان کون کہہ رہا ہے سید الاولین والآخرین کہہ رہے ہیں سید الاولین والآخرین فرما رہے ہیں جن کی زبان سے کبھی ناحق کلمہ نہیں نکلتا تھا قرآن نے جن کی زبان کے بارے میں شہادت دے دی وما عن ان هو الا وحی کبھی وہ اپنے خواہشات نفسانی سے گفتگو نہیں فرماتے جو بھی کلمات آپ کی زبان مبارک سے نکلتے ہیں وہ ایک وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب مبارک پر الفا کی جاتی ہے شدید القوا اس ذات گرامی کی زبان سے ہی لفظ نکلے ہیں کہ من علم القرآن و یہ جو حدیث کے راوی ہیں عبد الرحمٰن اللہ رحم جلیل القدر تابعی بہت بڑے عالم تھے چالیس سال تک وہ ایک مسجد میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتے رہے قرآن شریف جلا المساجد یقرم القرآن الاستبیانی اربعین سنتن اربعین چالیس سال کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ یہ بچوں کو یہاں بیٹھ کر پڑھاتے ہی رہتے ہیں مسجد میں تو کیا جواب دیا معلوم ہے ہا دل ہا دل ادنی ہل مکاد یہ روایت ہے جس نے مجھے اس جگہ پر بٹا رکھا ہے انا راوی عادل الحدیث میں اس حدیث کا راوی ہوں میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تو عثمان عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے حضرت عثمان سے یہ بات سنی اور حضرت عثمان فرما رہے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے تو جب میں اس روایت کو بیان کر رہا ہوں تو پھر میں دوسری جگہ اس مسجد کو چھوڑ کر کیوں جاؤں ہزی اقادنی ہاد المقد میرے عزیز دوستو آپ اس مدرسے میں آئے ہیں اور جتنے ہمارے طلبہ جن جن مدرسوں میں پڑھتے ہیں بس وہ اپنے دل میں یہ بات ٹھان لیں کہ ہم کو تو اس مدرسے میں جو کچھ پڑھیں گے قرآن شریف پڑھیں گے حدیث شریف پڑھیں گے امت میں لے جا کر اسے پھیلانا ہے دنیا ہمارا مقصد ہے ہی نہیں دنیا کی یہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کو دیکھو احمد آباد کی بلب مطلب ودیا نگر دیکھو آنند کی بمبئی کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنگلور کی یونیورسٹیاں میلوں پھیلی ہوئی میلوں میں بنارس یونیورسٹی دیکھنے گیا تھا پہلے میں علی گڑھ گیا پھر بنارس گیا تو اتنی بڑی یونیورسٹی کہ میرے اندر چلنے کی ہمت نہیں تھی کہ میں چل کر ساری یونیورسٹی تو میں نے وہ سائیکل رکشہ لیا وہ جو آدمی چلاتا ہے رکشے والے کو بلایا کہ بھائی چل تم مجھے پورے یونیورسٹی میں گھما کیا کیا فیکلٹیز ہیں کیسی کیسی عمارتیں ہیں کون سے کون سے شعبے ہیں تو میں اس میں چلا تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی یونیورسٹی اور اتنے ہزاروں طالب علم ایک ایک یونیورسٹی میں تیس تیس ہزار طلبہ پینتیس پینتیس ہزار طلبہ ہمارے یہاں تو دو ہزار ہوتے ہیں تو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں دو ہزار طالب ہیں ارے یہاں دو ہزار کی کیا حیثیت ہے چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار اسٹوڈینٹس اسٹڈی کر رہے ہیں یونیورسٹی لیکن ان سب کا مقصد معاش ہے یہ چالیس ہزار انسان جو سیکھ رہے ہیں ان کی زندگی کا مقصد معاش ہے زندگی دنیا کی زندگی بہتر بنانا یہ ان کا مقصد ہے ہم ڈاکٹر اس لیے بنیں گے کہ ہماری پوزیشن سماج میں اچھی ہوگی کہ ڈاکٹر ہے یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے یہ برین کا اسپیشلسٹ ہے یہ چائلڈ کا اسپیشلسٹ ہے اور ایک ایک ڈاکٹر تین سو تین سو روپے مریض کے پاس لیتا ہے میں ابھی ایک مہینے پہلے یہاں بھروچ میں گیا تھا ایک ڈاکٹر کے پاس تو ایک گھنٹہ میں اس کے پاس بیٹھا اس نے مجھے یہاں بھیجا وہاں بھیجا یہاں ٹیسٹ کر کے لاؤ وہاں لاؤ یہ رپورٹ اور ساڑھے تین ہزار روپے کے بل مجھے دیا ساڑھے تین ہزار روپے تو میں سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کا تو دھندا یہ ہے کہ جب آپ کو فلان چیز کی ضرورت ہے حالانکہ وہ اول وہلے میں سمجھ جاتا ہے کہ اس آدمی کو اصل تکلیف یہ ہے ذرا آپ نے چیک کر لیے آپ نے ذرا شانتی سے کیا میں کیا ہوا نے کیونکہ وہاں ان کے پیسے بندے ہوئے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ پورا دائرہ بنا ہوا ہے ہمارے علماء ایسا نہیں کر سکتے یہ جس علوم کو پڑھنے بیٹھے ہیں یہاں پر اور یہاں سے پڑھ کر جب آپ باہر جائیں گے آپ کا مقصد کبھی بھی کس زر نہیں ہے اقتصاد زر جو ہے یعنی پیسہ کمانا یہ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں بالکل نہیں جی۔ آپ کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا انبیاء علیہ امبیال والسلام بھی دنیا میں اسی لیے آئے کہ جو مخلوق اللہ کے اللہ سے کٹ گئی تھی اللہ کے ساتھ ان کو جوڑے ان کو اپنے رب کی پہچان کرائے دو حقوق انبیاء علیہ امبیالیہ والسلام بتلانے کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں ایک اللہ کے حقوق بندوں پر اور بندوں کے حقوق بندوں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ کے کیا حقوق ہے میرے اوپر یہ میں جان جاؤں ہوں اس لیے ہم مدرسے میں آئے اور اللہ کے بندوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں وہ جان جاؤں کیسی کیسی روایت ہے ابھی حضرت مولانا کے ساتھ بھی تھوڑی دیر پہلے جب گفتگو ہو رہی تھی ہمارے شکل عزیز صاحب دعوت برقات ہوں تو وہ ابھی فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں ہم لوگ حدیث شریف پڑھاتے ہیں مدرسوں میں اور پڑھتے ہیں تو اس میں ہماری بچے امین بل جہرا اور رفیع رفیعت پر بہت لمبی ہوتی ہے نا اور بعض ایسی حدیثیں ہیں جو اس زمانے کے مسائل کو حل کر رہی ہیں اس کی طرف ہم مرور گزر جاتے ہیں جان یعنی بھی نہیں دیتے اس وقت میں سرمایہ دارہ نظام اور کمیونزم دنیا میں دو بڑے نظام چلتے ہیں پورا چائنا پورا ان پورا رشیا یہ کمیونزم کے پروردہ ہیں سوشلزم کے ماننے والے ہیں اور ان کو دیکھ کر دوسرے ممالک نے بھی اس نظام کو فرانس ہے برطانیہ ہے جرمنی ہے امریکہ ہے یہ سرمایہ دار نظام اور ان دونوں نظام میں ٹکراؤ ہے یہ لوگ جو کمیونزم کے حامی ہیں سوشلزم کے حامی ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ دنیا کے مزدوروں متحد ہو جاؤ مزدوروں کو فاتح یہ مالدہ لوگ جو بڑے بڑے بنگلے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں یہ تمہاری گاڑی کمائی سے انہوں نے یہ بنگلے بنائے ہیں اور تم مزدوری کرتے ہو تمہارے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تمہارے بچوں کے پاس کھانا نہیں ہے تمہارا بچہ بیمار ہوتا ہے تو تمہارے پاس دوا کے پیسے نہیں کیوں بیٹھے رہو لوٹو ان کو مارو یہ سکھاتے اور سرمایہ داروں کا دندا یہ ہے کہ کسی نے کسی صورت سے ترکیب کر کے لوگوں کے جیب میں سے پیسے وصول کر یہ سرمایہ نظام اسلام جو ہے اس نے ایسا معتدل لاحقہ اختیار کیا کہ نہ تو سرمایہ داری کی انہوں نے حمایت کی اور نہ سوشلزم اور کمیونزم جیسا راستہ اختیار کیا کہ لوگوں کو لڑا کر ایک دوسرے کو قتل کرا کر دنیا میں انقلاب اسلام نے نہیں پیا اسلام نے مالدار آدمی سے یہ کہا کہ دیکھ تو جو کھا رہا ہے وہ تیرے مزدور کو بھی کھلا تو جو پہنتا ہے وہ اس کو پہنا یہ اللہ کے بندے تمہارے ماتحت میں ہیں ان کے حقوق کا تم خیال کرو ہے نا مزدور سے یہ کہا گیا کہ تو اپنے آقا کی اطاعت کر اس کے ساتھ تو نافرمانے کا معاملہ نہ کر اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ کے یہاں تجھے پرشش ہوگی اس کو اللہ کے در سے ڈرایا مزدور اسے یہ نہیں کہا اسلام نے کہ اس کو مار اس کے گھر میں سے چوری کر دیا تیرا حق ہے یہ نہیں اور کیا فرمایا جانا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مرتبہ صحابہ کی مجلس میں آپ نے فرمایا واللہ واللہ واللہ لا لا لا تین مرتبہ آپ نے اس لفظ کو دہرایا قسم خدا پاک کی وہ شخص مسلمان نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے صحابہ چوکنے ہو گئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا یہ اساتذہ کی کام کی چیز کہ معلم کیسا ہوتا ہے معلم اپنے شاگردوں کے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس کو کچھ الفاظ اس طرح بولنے چاہیے کہ اگر ان کا ذہن ادھر ادھر منتشر ہے تو وہ پوری طرح آپ کی بات کی طرف متوجہ ہو جائے یہ تعلیم کی ایک ٹیکنیک ہے تعلیم کا ایک اصول ہے کہ دیکھا جائے کہ میرے طلبہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ پوری طرح متوجہ ہے کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مردہ کہتے ہیں تو یہ یقینی بات ہے کہ حضرت صحابہ چونک پڑے اور چوکنے ہو گئے اور پوچھا من یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ واللہ واللہ واللہ لا لا لا یومن یومن یومن آپ نے پھر ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا من ممبا شبان جائع جو پیٹ بھر کر کھا کے سو جاتا ہے اور اس کے پڑوس میں آدمی بھوکا ہے مومن نہیں ہے یہ کیمونزم کا علاج ہے یہ رواج جو ہے یہ کہے کا علاج ہے دنیا میں کمیونزم نہ آئے اس کا یہ علاج ہے یہ ہم نے یہ حدیث پڑھی لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ کے رسول سماج میں کیا انقلاب لانا چاہتے ہیں ایک دو لفظ کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا خدا کی قسم یہ آدمی مومن ہی نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کر کھا کے سو جائے اور اس کے پڑوس میں ایک آدمی بھوکا ہوا ہے کیا بات فرما دی آپ نے کیا آپ غریبوں کا مزدوروں کا پڑوسیوں کا حق پہلے ادا کرو اگر آپ نے ان کا حق ادا کیا کبھی وہ آپ کے خلاف بغاوت نہیں کرے کبھی بھی نہیں بغاوتیں اس وقت شروع ہوتی ہے انسانوں میں کہ جب آپ ان سے استفادہ کرتے ہیں اسے چوستے ہیں اس کی پوری طاقت کو آپ کھینچ لیتے ہیں اور پھر اس کو بھوکا رکھتے ہیں تو اس کے ذہن میں پھر بغاوت پیدا ہوتی ہے پھر ان کو جو لیڈرشپ کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کو جمع کرتے ہیں سمجھ ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جتنی کیمسٹ قسم کے لوگ ہیں وہ رات کو ہمارے دیہاتوں میں آتے ہیں اور بھیل میں بھیلواڑے میں جاتے ہیں اور جا کر ان کو جمع کرتے بھیلواڑے اور اچھا ہے نا یہ تمہاری کمائی پر ناچی لے لے لوگوں تمہارا لے لو اچھا لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ دینے کے لیے ان کا لے لو ان کی زمین کاٹ لو تو یہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھوکا ہے لیکن اگر آپ نے ان کی رعایت کی ابھی چند سال پہلے ایک بہت خطرناک سیلاب آیا یہاں ہمارے گاؤں میں تمام یہ بن لوگوں کے مکانات جو ہے بہ گئے قبرستان کی دیوار بھی ٹوٹ گئی ایک مکان بھی ڈبلوں کے شہید سالم میں سب بہ گئے گاؤں کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بیچاروں کے سارے کے گھر ختم ہو گئے ہیں تو ہمیں کھانے پینے کا انتظام کر فون کیے افریقہ میں ساؤتھ افریقہ ہمارے گاؤں کے دو تین آدمی ہیں صاحب خیر ان کو کہ گاؤں میں یہ حالت ہے ان کے بیچارے کے پاس اڑنے کا بھی نہیں کھانے کا بھی نہیں انہوں نے فون سے جواب دے دیا کہ ان کو کھانا کھلاؤ پانچ چھ دن تک جب تک کہ ان کا کوئی انتظام نہ ہو دیکھنے لگی وہ خود ہوائی جہاز سے ٹکٹ لے کر یہاں آئے اور جب کھانا کھلا رہے تھے تیسرے دن تو وہ حاجی صاحب جو ہے ان دبلوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا کابل کی بات کر رہا ہوں یہ اتنے متاثر ہوئے کہ یہ آدمی مالدار آدمی ہے اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے گاؤں میں اور یہ ہمارے ساتھ کرنے ہیں تمہاری بہن نے سات روز تک ان کو کھانا کھلایا پھر یہ سب نے چندہ کیا گورنمنٹ نے بھی کوشش کی پترے وترے لیے حکومت سے اور سب کے مکانات بنا دیے اور آج آپ جاؤ گے تو کتنے مکانات ایسے ہیں جس کی دیواریں پکی ہیں وہ سب حج صاحب کے پیسے سے ہو گئی بات الیکشن آیا تو کچھ لوگ آئے کچھ کرم فرما ہماری جماعت کے اندر ایسے ہیں مختلف پارٹیاں ہیں نا اس میں کچھ مسلمانوں کے کرم درما ہیں وہ آئے انہوں نے کہا کہ ووٹ امن ہے امن امن ہمیں ووٹ نہیں آتا ہمارا آپرا زیادہ تم تمہیں کوئی ایک بھی آگے ہم نے آج مسلمانوں نے مدد کری ہمیں ورج میں نہیں جی سکتے آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا آپ غریبوں کو مسکینوں کو درد مندوں کو دکھیوں کو ساتھ دیجئے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور اگر آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور سرمایہ دارانہ نظام اپنے سر پر سوار کر کے آپ نے کیا تو یہ چیز تو اسلام تو اس طرح ہمیں لوگوں کو سمجھانا پڑے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے تھے میں بار بار اس روایت کو لوگوں کے سامنے دہراتا ہوں یہاں بھی میں کہہ چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی نازل ہوئی اور حضرت جیب امین غار ہرا میں تشریف لائے اور آپ سے پڑھا کہ یہ پڑا آپ نے فرمایا آنا دکھا رہی میں پڑا ہوا نہیں ہوں تو انہوں نے آپ کو ایسا سینے کے ساتھ زور سے لگایا چھوڑ دیا اور فرمایا یہ کرا آپ نے پھر جملہ فرمایا بے پا دیا پھر آپ کو پھر تیسری مرتبہ کا یہ کرا پھر آپ کی زبان سے آیت جاری ہو گئی یہ کرا اس میں خلق خلق الانسان من علق لیکن یہ تین مرغہ حضرت جبرائیل نے زور سے لگایا جبرائیل تشریف لے گئے یہ آیتیں سنا کر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب مبارک پر اس کا بڑا شدید اثر ہوا کیونکہ غار ہرا تو بہت بلندی پر ہے آپ بھی آج جائیں آپ حج میں تو آپ جا کر دیکھیں غار ہرا نیچے ہماری تو چڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی بہت اونچی جگہ اور وہ ٹیڑھا راستہ اس میں ایک چھوٹے سے پت ایک بڑا پتھر ہے اس کے نیچے جگہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا توشا لے کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کچھ کھانا وانا تیار کر کے دیتی تھی اور آپ جا کر وہاں تشریف لے جاتے تھے اور اپنے طور پر اللہ کی عبادت کرتے تھے کیونکہ اسلام ابھی آیا نہیں تھا وہ کان یہ تو حنسِ بخاری کے الفاظ و کان یا تو ہو یہ تو حن نس ہو یہ تو ابد ہو یہ تو حنف کمانا تعبد فرماتے تھے آپ عبادت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے تھے مراقبہ فرماتے تھے اور یہ نازل وہی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طبع مبارک پر اس کا بڑا شدید اثر تو آپ سارے سے نیچے اترے اور سیدھے اپنے مکان میں ام المین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس پہنچے اور جاتے ہی کے ساتھ جو جملہ فرمایا آپ نے یہ فرمایا زملو نہیں زملونی مجھے کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو خشی مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا بات آپ نے تو حضرت خدیجہ نے اس وقت میں جو الفاظ کہے ہیں وہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ بیان کیا اللہ اکبر کبیرہ کل واللہ لا یغزیک اللہ ابدا ہرگز نہیں ہرگز نہیں قسم خدا پاک اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا کل واللہ لا یغزیک اللہ ابدا کیوں ان نقل تفریح آپ تو مہمانوں کی مہمانی کرتے ہیں مصائب الحق وتكسب المعدوم جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے آپ ان کو پیسے دیتے ہیں آپ دکھی آدمیوں کی مدد کرتے ہیں آپ مہمان کرتے ہیں آپ کے اندر یہ صفت ہے ایسا آدمی کبھی بھی دنیا میں نہ یہ رواج جو ہے جو بخاری میں ہم پڑھتے ہیں یہ ہمارے روشنی کا منار ہے اگر اس سرزمین پر عزت کی زندگی گزارنی ہے امت اسلامیہ کو ان کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا یہ بات لوگوں کو پہنچاؤ کہ اگر اس ملک میں تمہیں عزت کی زندگی گزارنی ہے اور اللہ سے بھی تمہیں قرب حاصل کرنا ہے تو پھر غریبوں کی مدد کرو پیسے کما کر بڑے بڑے بنگلے بنا کر بیٹھے مت رہو دکھی انسانوں کو لے جاؤ دوا خانے میں کسی کے پاس اگر علاج کے پیسے نہیں تو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کو لے جاؤ اگر آپ کسی غریب آدمی کے بارے میں پتہ چلائے ہاں، کہ یہ آدمی غریب ہے اور بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ اس کے پاس گئے اور اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور دواخانے میں لے گئے اس کا علاج کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ممنون رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے ممنون احسان رہے گا وہ کبھی آنکھ اٹھا کر آپ کی طرف نہیں دے سکتا کیونکہ آپ نے بیماری میں اس کی مدد کی الہ آباد یونیورسٹی کے ہاسٹل میں دو بچے رہتے تھے ایک ہندو تھا ایک مسلمان ہاسٹل کے کمروں میں اور پڑوس پڑوس میں اور بھی اسٹوڈنٹس تھے وہ سب ہندو تھے یہ ہندو لڑکا بہت بیمار ہوا بہت بیمار ہو گیا یہ لڑکے اپنی کتابیں لیتے تھے اور کلاس میں چلے جاتے تھے یہ بچہ پڑھا رہتا وہ مسلمان طالب علم جو اس کے ساتھ رہتا تھا اس نے کہا نہیں یہ میرا ساتھی ہے سبق کا میرے کمرے کا ساتھی ہے مجھے اس کے اس نے اس کی خدمت کی اس کے لیے کھانا لے آتا تھا اس کے لیے چائے لے آتا تھا اس کی خدمت کرتا رہا کرتا رہا اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کی وجہ سے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میری قوم کا نوجوان کبھی ایک مرتبہ بھی کمرے میں آ کر مجھے یہ نہیں پوچھتے کہ تیرا کیا حال ہے تو نے چائے اور یہ مسلمان جن کو ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ مجھے بھائی کی طرح میری خدمت کر رہا یہ مجھے پانی پلا رہا ہے یہ میرے لیے دوا لاتا ہے یہ مجھے کھانا جاتا ہے میرے لیے ہوٹل سے چائے لا کے پلاتا تو پھر یہ اچھے ہیں کہ یہ اچھے اس نے اسلام قبول کر لیا یہ مولانا خریف صدیقی پی نے لکھا ہے اسلام قبول کیا اس خدمت کی وجہ سے اسلام تقریروں سے نہیں پھیلتا میں یہاں ممبر پر بیٹھ کر بڑے فضائل بیان کروں یا لوگوں کے سامنے اور پھر اپنے گھر میں جا کر کھا کے سو جاؤں اس سے اسلام نہیں پھیلے میرے عزیزوں لوگوں میں جاؤ گھسو نقشوں کو تم نہ جانچو نقشوں کو تم نہ جانچو لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے اکبر نے کہا اکبر الہ آبادی نے شہر کہا کہ نقشوں کو تم نہ جانچو لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے یہ علماء کا کام ہے میرے دوستو اگر آپ کسی چھوٹے دیہات میں امامت کر رہے ہیں یہاں سے فارغ ہو کر ہاں، تو آپ کو صرف نماز پڑھا کر اپنے گھر میں چلے جانا نہیں ہے آپ کو اپنے مسلموں کی خبر رکھنی ہے کہ میرے میں کون آدمی ہے کس حالت میں ہے بیچارہ پریشان ہے تو آپ کسی صاحب خیر سے کم سے کم دو لفظ کہہ سکتے ہیں کہ بیچارہ دکھی ہے آپ اس کی مدد کریں میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کسی کو سفارش تو کر سکتا ہوں اتنا تو ہم کر سکتے ہیں یہ میری زندگی کا تجربہ ہے میرے بھائی میں ایک مرتبہ کے سر میں آ رہا تھا میں نے ایک لاری والے کو دیکھا اس کے ٹائر ٹوٹ گئے تھے اور وہ جو بسیں سورت سے مرولی سے ارے ٹیم سے آتی ہیں اس میں لوگ سامان اتارتے ہیں تو گاؤں بڑا ہے سڑکیں سر تو سب سامان لے کر جانا مشکل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ بھائی لاؤ یہ میری لاری میں رکھ دو میں آپ کے گھر تک پہنچاؤں دو روپے دے دینا آپ سے دو روپے لیا ان سے دو روپے ان سے دو روپے تو اس کے آٹھ دس روپے ہو جاتے ہیں صبح کی موٹروں میں پھر دس بجے کی موٹروں میں پھر ظہر کے بعد پھر شام کی وہ بسیں آتی رہتی ہے تو وہ چڑھ رہا تھا تو آپ حضرات نے ترکیسر دیکھا ہے کہ جامع مسجد کی طرف جاتے ہوئے راستہ ایسا اونچا چڑھتا ہے اور پتھریل جگہ ہے تو میں نے دیکھا کہ چونکہ اس کا ٹائر ٹوٹا ہوا تھا تو بیچارہ بڑی تکلیف سے اس کو ٹھگڑ رہا تھا اور سامان بھرا ہوا تھا میں نے دیکھا اس کو یہ آدمی اس لاری کی وجہ سے اپنے بچوں کو پال رہا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ٹائر لائے مجھے طبیعت پر اثر ہوا دوسرے دن صبح اتفاق کی بات ہوئی کہ ری یونین سے حاجی محمد آئے ملنے کے لیے میرے دوست ہیں میں رہتے ہیں سینٹر تو ملاقات ہوئی اور ادھر ادھر کی بات چیت تو میں نے کہا حاجی صاحب میں آپ کو ایک ثواب کا کام بتاتا ہوں اگر آپ کر سکے تو ان کا کیا بات میں نے کہا دیکھو یہاں قریب میں ایک آدمی رہتا ہے وہ لاری چلاتا ہے اور لاری چلا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے لیکن کل میں نے دیکھا کہ اس کے لاری کے ٹائر سب ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس کو لاری چلانے میں بڑی دقت ہو رہی ہے جب اس میں ہوا نہیں ہوتی تو بہت مشکل ہوتا ہے تو میں نے اگر آپ اس کو ٹائر ڈلوا دے تو انہوں نے فوراً اسی وقت انہوں نے درشن فوراً اور میں نے ملازم کو بلایا میں نے کہا جاؤ فلانے آدمی ہیں اس کو جا کر پیسے دو اور اس کو کہو کہ اپنے سارے ٹائر نیا کر دو آپ اندازہ لگائیں مولانا یہ غریب آدمی کو حاجی صاحب نے اتنی مدد کی اس کا دل کتنا خوش ہوا ہوا اس کو کہتے ہیں دل بدستاور کے حج اکبرس فارسی میں کہتے ہیں دل دل بدستاور کے اکبر حجبرس کسی غریب کا دل ہاتھ میں لو کہ یہ حج اکبر ہے عمرہ کرنا چاہتا ہے ٹکٹ لیا چلے گئے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر اور اچھے ہوٹل میں وہاں اترے اور اچھا کھانا وانا کھا کر ہم عمرہ کر کے آ گئے اور کہا کہ ہم نے یہ میرا ساتواں عمرہ ہے بھائی تم کو کسی نے پوچھا کہ کتنا عمرہ ہوئے کہ آپ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ میرا ساتواں عمرہ ہے فلان یہ سب دکھاوا ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ میرے گاؤں میں کون غریب آدمی ہیں جس کے پاس بیچارے کے پاس کھانے کا نہیں اسلام یہ کہہ رہا ہے ہم کو اس اسلام کو ہمیں سیکھنا ہے مدرسے میں اصل میں ہمارے بچوں کے سامنے یہ بات لانے کہ ہم کون سا اسلام سیکھ رہے ہیں دکھاوے کا ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے میں نے داڑھی رکھ لی سفید ٹوپی پہن لی اس لیے میں بڑا عالم بن گیا لباس وباس کچھ نہیں یہ تو ہے کہ ہم نے ایک سنت سمجھ کر ایک چیز پہنے اس کا ثواب ہم کو ملے گا ہم نے حدیث شریف میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے کو پسند فرماتے کیا نہیں بلبیاد و دین اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے کو پسند فرماتے تھے ہم تو آپ کو نیت سے ثواب ملے گا لیکن یہی کچھ اسلام نہیں ہے آپ جیسے سفید کپڑے کو پسند فرماتے تھے آپ غریبوں کی مدد کرنے کو بھی پسند فرماتے تو ہم اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں اور کیا سید الاولین والآخرین راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑھیا عورت کہتی ہے کہ آپ ٹھہر جائیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے راستے میں چلتے چلتے تو آپ کھڑے ہو گئے اور وہ آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں خوب بحث کرتی ہے اور جبریل امین آیت لے کر نازل ہوتے ہیں لغت اللہ قول تجا دل وفی زیحا اللہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہے ہیں تحاور المحاورت العربیہ عربی العربیہ المحاورہ المحادہ قلعہ مسئلہ جس کو محادثہ کہتے ہیں وہی محاورہ محاورہ تک عربی میں آج کل کہتے ہیں حاضر علم اذهب الى المكتب وحاضر معه جاؤ آفس میں جاؤ اس کے ساتھ گفتگو کرو تو لفظ حاضر کا استعمال کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ جدید عربی ہے یہ تو قرآن کی عربی ہے واللہ تحاور حاور بہت سے الفاظ جس کو ہم جدید عربی سمجھ رہے ہیں وہ جدید نہیں ہے وہ تو قرآن کے الفاظ ہیں جیسے کہتے ہیں کہ الاسلامی تو کہتے ہیں مؤتمر کانفرنس کے معنی میں تو قرآن شم میں ہے ان نظملا یا تمیرون بیکار ان نظملا یا تمیرون بیکار اس میں یا تمیرون کا لفظ ہے اسی سے تو معتمر ہے شیخ شیخ عبد الوہاب مصر کے مدرس تھے دارم دیوبند میں ہم ان کے پاس جاتے تھے وہ مجھے سہارنپور لے گئے کپڑا خریدنا تھا وہ جانے والے تھے مصر تو کہا کہ میں کچھ کپڑے خرید کے لے جاؤں تو انہوں نے میرے سامنے کپڑا ڈالا اور پوچھا گیا عبداللہ رسو یا عبداللہ رسو تو میں سوچنے لگا کہ شیخ کیا کہنا چاہتے کیونکہ میں نے کبھی یہ لفظ اس طرح سنا نہیں تھا وہ مجھے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ تم کو یہ کپڑا پسند ہے حل ہاں کا ہاں رسو میں نے کیا کیا لفظ استعمال کیا شیخ نے تو پھر مجھے قرآن شریف کی آیت یاد آ گئی ولا مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم عبد مؤمن خیر مشرق ولو او او میں نے کہا یہ تو قرآن کا الفاظ ہے جو شیخ محمود استعمال کر رہا ہے اور چونکہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے عام طور پر اپنی زبانوں میں اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ یہ عربی خالص لفظ ہے عربی کا یہ مثال دے رہا ہوں طلبا اگر دھیان دیں مولانا تو بہت سے الفاظ ان کو معلوم ہو جائیں گے مال حیات الکتاب لا يغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها یہ لفظ آیا نہیں لا يغادر صغیرتا ولا اب اخبار میں ہم نے ایک بڑے عنوان پڑھا کہ الملک فیصل یغادر متجہا القاہرہ ایسا ایک عنوان تھا پیپر میں عنوان ہوتا نہیں بس وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ شیخ فیصل جو ہے وہ یہاں سے جا رہے ہیں جدہ چھوڑ کر قاہرہ کی طرف متوجہ ہے یہاں عربی کا لفظ آیا ہے اور تو وہ تو قرآن سے آیا لا درو سب رتن والا کبھی رتن اللہ تھوڑا سا اگر طلبہ دھیان دیں اور مطالعہ کریں تو ان کو بڑا لطف آئے گا عربی زبان کو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا بات بڑی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے کیونکہ میں تو دیہاتی آدمی ہوں مجھے مرتب گفتگو کرنا میں نہیں جانتا میں تو جو دل میں آتی ہے وہ بات آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں گاؤں کے آدمی کا طریقہ یہی ہوتا ہے وہ مرسہ اور منما گفتگو نہیں کرتے وہ تو جو دل میں آتا ہے وہ صاف صاف بات کر دیتے ہیں سمجھے تو میں میری عادت ہمیشہ ظاہر ہے کہ جو بات دل میں ہے کہ اصل میں آپ کو یہ بات پیغام مجھے پہنچانا ہے کہ آپ اس مدرسے میں آئیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں یہ ایک بہت بڑی نعمت دینے کے لیے آپ آئے ہیں اور آپ کا مشن یہ ہے کہ آپ صحیح اسلام انسانوں تک پہنچائیں دنیا آپ کی نظروں سے بالکل غائب ہو جانی چاہیے اور اس کے لیے آپ کو مدرسے ہی کی زندگی میں تقوی کی زندگی اور سادگی اختیار کرنی پڑے گی اگر مدرسے کی زندگی میں سادگی اختیار کی تو پھر آئندہ تھا میں سہارنپور کے بارے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ میں سہارنپور گیا اور میں نے وہ ہاسٹل دیکھی تو مجھے آیا کہ کیسا لیکن جب میں پھر فارغ ہوا اور میں دیہاتوں میں جب جانے لگا تو میرے دل میں آیا میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے اکادین کی قبروں کو نور سے بھرے کہ انہوں نے مدرسوں میں اس لیے سادگی رکھی ہے اور معمولی قسم کا کھانا ہے شوربا بھی معمولی قسم کا اور روٹی بھی معمولی قسم کی یہ اس لیے رکھا ہے کہ بچے اگر اس طرح عادی ہو جائیں گے پھر وہ چھوٹے سے چھوٹے دیہات میں بھی یہ زندگی گزار سکیں گے میرے خوبی صاحب بھائی تھے جیتالی میں حکیم سلیمان صاحب وہ دیہاتوں میں پیدل جاتے تھے گھوڑے پر جاتے تھے اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مکتب چلاتے تھے تو ایک دن مجھے ساتھ دے گئے مجھے کہا چلو میرے ساتھ اور میں نے دیکھا کہ چھوٹے دیہات میں راج پیپلا کی طرف مدرس کیا کسی گھر کے باہر بیٹھ کر پڑھا رہا ہے نہ وہاں کوئی کمرہ ہے نہ کوئی پیشاب خانہ ہے نہ کچھ میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا یا اللہ اگر ہمارے مکاتب میں ہمارے مدارس میں ہاسٹل میں اگر اعلیٰ قسم کی سہولتیں ہوتی یہ آدمی یہاں تدریس نہیں کر سکتا آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو ہمارے ملا لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں پڑے رہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے مدرسے میں خشک روٹیاں کھائی ہے شوربا پتلا کھایا ہے ہے بس منچلے چلے تعلیم ہوتے ہیں نا جب بہت پتلا شوربا ہوتا ہے تو محتانی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں حضرت اس سے وضو کرنا جائز ہو جائے گا کہ نہیں ایسا ایسا کہتے ہیں شوربا ہے یا پانی ہے صرف ایسا بھی کرتے ہیں تو یہ شوربے ایسا پتلا شوربہ کھا کر دال کھا کر معمولی روٹی کھا کر جو آپ دس سال اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اتنی قوت عطا فرمائیں گے کہ آپ کیسے بھی حالات پیش آئیں گے آپ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقت کریں گے یونیورسٹیوں کا مقصد معاش ہے اور آپ کا مقصد معاد ہے معاد معاد کا معنی آخرت جہاں لوٹ کر جانا ہے آدھا کا معنی تو جانتے ہو نا آدھا یہود آؤدن آدھا کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں لوٹنا اسی سے عید ہے اس لیے کہ ہر سال بار بار آیا کرتی ہے یا عید یا عید کئی بہت سے یا عید تو یہ کیا ہے عید لماذا سمیت عید عید لأن لأن لأنه يعود في كل سنة ایسا کہتے ہیں اور عرب لوگ ایسے الفاظ بہت جوڑ لیتے ہیں کہ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ ہر سال وہ واپس لوٹ کر آتی ہے اور کل کو کل کو اس لیے کہتے ہیں کہ عید پلٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے صبح کچھ دن میں آیا دوپہر کو دوسرا ارادہ ہوا پھر شام کو دوسرا ہو گیا وما اوما سب کل وما تل لبو اماسم انسان سے ہی وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا لانه يتقلب انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو انس ہے دوسرے کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے پڑوسی کے ساتھ لگاؤ بھائی کے ساتھ لگاؤ بہن کے ساتھ لگاؤ اپنے ساتھی کے ساتھ لگاؤ اپنے اس کو ایک قسم کا لگاؤ ہوتا ہے جو جانوروں میں نہیں ہوتا وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا لانه يتقلب عربی کا شعر بھی یاد کیا کرو کام آئیں گے ہم عربی اول میں تھے جب یہ اشعار یاد کرتے تھے انیس سو چھیالیس سینتالیس کی بات ہے جب میں عربی اول پڑھتا تھا اب انیس سو سینتالیس کو کتنے سال ہو گئے لیکن ابھی تک یہ الفاظ ذہن میں محفوظ ہیں بچپن میں جو چیز یاد کی جاتی ہے بہت ہے جو چیز حفظ کی جاتے ہیں فرصت الگ کا نقش الحجر عربی کا مقولہ ہے کہ بچپن میں جو چیز یاد کرتے ہیں الحفظ فی نقش پتھر کے اوپر جیسے نقش آپ کر دیں تو اس طرح جم جاتے ہیں اس لیے پہلے زمانے میں ہمارے اساتذہ ایسی الفاظ ایسے اشعار ہم کو یاد کراتے تھے ہم اس کو یاد کرو اس کو محفوظات کہتے ہیں ابھی آج کل ہمارے بچے طلبہ محفوظات کی طرف دھیان نہیں دیتے حالانکہ ہر ہر ہر سال کتاب میں جو اشعار آتے ہیں وہ آپ کو یاد کرنے چاہیے ہر کتاب میں جو شعر آئے چاہے اردو میں مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترکی تشریف لائے ہے تو اردو کی جماعت کو سامنے بٹھائے حضرت نے پوچھا ہے کون سی کتاب ہے میں نے کہا مولانا اسمار صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ والے رسال ہیں ان کہا بہت اچھی کتاب ہے اس سے اردو بہت اچھے سمجھ میں آ رہی ہے حضرت جی پہلے جملہ اچھا بیٹا پڑھو ایک طالب نے پڑھنا شروع کیا اندر سے فر پڑھ پڑھ اردو طلبا اردو اندر دے کے جلدی جلدی پڑھ لیتے پڑھ لیا دوسرے کو کیا نے پڑھا پھر حضرت نے کہا کہ اچھا ایسا کیجئے کہ آپ کتابیں بند کر دیں سب کے پاس کتاب بند کر دیں اور یہ فرمایا کہ آپ میں سے جس تعلم کو جو بھی اس کتاب کی نظم میں یاد ہے وہ ذرا سنا دیں مولانا اجمیر صاحب نے مانا دفتر میں ایک بھی تعلیم نے نہیں سنا یاد کرے تو نے یہ تو ان کو تو کھانے کا چاہیے لاری پر کھڑے رہیں گے اثر کے بعد چھٹی ہو جائے گی تو ادھر بازار میں جائیں گے ارے بھائی میں کیوں تم بازار جاتے ہو بازار میں جا کر اپنے آنکھوں کو کیوں خراب کرتے ہو چالیس دن کو کبھی نہیں جانا چاہیے بازار نظر کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے طلبا کے لیے جو دائلم مدرسے کے کمپاؤنڈ میں رہتا ہے اور اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں علم کا نور عطا فرماتا ہے کیونکہ یہ نظر جو ہے نا وہ بڑی خطرناک چیز ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے متنبی اگر پڑھی ہو متنبی پڑھاتے ہیں یہاں یہ بھی افسوس کی بات ہے متنبی نے سیف الدولہ کی تعریف کی ہے ایک قصیدے میں سیف الدولہ ہمدانی ایک حلب کا ایک بادشاہ تھا تو متنبی اس کے دربار کا شاعر تھا تو متنبی اس کے مدحیہ قصیدہ کہا کرتا تھا تو اس نے ایک لمبا قصیدہ کہا ہے اس میں ایک دعا دی ہے اس نے سیف الدولہ کو ایک دعا دی ہے وہ کہ المی مالا یزور و بباسی و سخائی اللہ تعالیٰ امیر کو آنکھوں کی محبت سے محفوظ کر یہ دعا کی اللہ تعالیٰ میرے بادشاہ کو میرے امیر کو یہ آنکھوں کی محبت سے محفوظ رکھے کیونکہ یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ یہ اس کی ثقافت سے بھی دور نہیں ہوگی اور اس کے دبدبے سے بھی دور نہیں ہوگی وقي العيون فإنه ما لا يزول ببعثه وسخائه بعث ابن منع ہے دبدبا اس کا روب بھی نہیں چلے گا جب اگر کسی کی نظر لگ گئی اس کے دل میں کسی خوبصورت آنکھ اس کے دل میں گھس گئی مر گیا وہ کیونکہ وہ کیا کرتی ہے یستاثر یہ بے نظر دوسرے شہر میں کہتا ہے يستأثر البطل الكمي بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه قافية الحمزة میں یہ شعر ہے مدربین میں سب سے پہلا کافی الحمضہ ہے اس میں اشاد یہ آنکھ جو ہے آنکھ یہ بڑے بڑے ہتھیار بند بہادروں کو قید کر لیتی ہے یستا البطل کمی یہ البطل کمی الرجل الشجاع اشا کی وہ جس نے اپنے پر ہتھیار باندھے ہیں اور زیرہ پہنی ہے اور وہ زیرہ اتنی مضبوط ہے کہ اگر لمبے لمبے نیزے جس کو عربی میں کہتے ہیں وہ اگر مارے جائیں تو اس کی انی ٹوٹ جائے گی کیونکہ زیرہ لوہے کی ہوتی ہے زیرہ کاہے کی ہوتی ہے لوہے کی ہوتی ہے تو بڑے نیزے اگر ایسے ماریں گے تو نیزے کی انی ٹوٹ جائے گی زیرا کی وجہ سے لیکن یہ آنکھ کی پلکیں اس کے اندر گھس جائیں گے زیرا بہنا ہوگا نہیں شاقی اس سلا اس کو کہتے ہیں البطل الکبی البطل الکبی الرجل الشجاع شاقی اس سلا یہ اس کا ترجمہ کیا عربی میں برفوقی نے یہ ترجمہ کیا ہے متنبی کی شرح ہے عبد الرحمان برفوقی یستأثر البطل الکبی یہ بے نظرت وہ یقو بھائی نقو آزادی اس کے دل میں اور اس کے ارادوں میں یہ حائل ہو جائے گی یہ آنکھ اور کتنی خطرناک زخم کرتی ہے یہ جو عورتیں لڑکیاں ہوتی ہیں نا اس کی آنکھیں کتنی خطر اس کو دوسرے شہر میں تھا مستل دے آئی حتن مطلب بھی کہتا ہے مسل جرا حتن فتشا بہا گلتا ہوا نجلاؤ کہتے ہیں تیری آنکھ نے میرے دل میں اتنا کاری زخم لگایا کہ دونوں مشادے ہو گئے جتنی تیری آنکھ موٹی ہے اتنا وہ زخم بھی اندر موٹا ہے بتشا بہا گرتا ہوا نجلاؤ نبی تو بڑا عجیب شاعر ہے اس کے اشعار جو ہے اس میں بڑے بات قیمتی باتیں بھی ہیں بہت کسی کا انتقال ہو گیا تھا تو اس نے مسیا کہا تھا مسیا مسیح میں اس نے ایک قیمتی بات کہی وقت فار صلاح قبل کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے بہت سے لوگوں نے اپنے دوستوں کو گم کیا جدائی ان کی ہو گئی انتقال کی وجہ سے وقت فار صلاح سلاحبت قبل اور کیا کہا اس نے وقت آیا دوا کل طبیبی موت کی دوا نے تو ہر طبیب کو عاجز کر رکھا ہے جب موت آتی ہے تو کوئی ڈاکٹر کم میں آتا ہے نہیں اور پھر دوسرے شہر میں کیا کہتا ہے معلوم ہے یہ ایک شہر ہے اس کے بعد کہتا ہے من انا بیہ من جیت بھی ہم سے پہلے بہت سے لوگ اس دنیا سے انتقال کر گئے ہم سے پہلے بہت لوگ ہزاروں کی تعداد میں انتقال کر گئے اگر وہ سب کے سب زندہ رہتے تو چلنے پھرنے کی جگہ نہیں رہتی <laughs> مطلب بھی نہیں بات صبح پناہ دنیا ولو من جیت ان پر دادا ہمارے وہ زندہ ہوتے دادا بھی زندہ ہوتے ابا بھی زندہ ہوتے چچا بھی زندہ ہوتے کھاٹ لو کہاں بات ہے اب بات سمجھ رہے ہیں متنبی مطلب نے تسلی دی کہ موت تو ایک طبعی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ سرزمین پر رکھا ہے کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل اگر سب کے سب زندہ رہے تو آپ کو رہنے کی جگہ ہی نہیں ملے کہاں جگہ رہی کتنا گندی شہر ہے صبح کنا دنیا ولا منجئی میرے دوستو یاد کیا کرو اردو کے ساتھ اردو کے اشعار جو اردو پڑھتے ہیں فارسی کے اشعار جو فارسی زبان پڑھتے ہیں کریمہ کے اشعار ہیں پدنامہ کے اشعار ہیں بوستا کے اندر جو اشعار آتے ہیں گلستان میں جو اشعار ہیں گلستان میں بہت شعر ہیں اس کو آدمی کو یاد کرنے چاہیے سارے شعر اصل میں محفوظات یاد کرنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سے الفاظ ہمارے دماغ میں نقش ہو جاتے ہیں میں جب دیوبند گیا تھا انیس سو اڑتالیس انچاس کی بات کرتا ہوں وہاں ایک مول عثمان صاحب تھے ان کی اردو زبان بہت معروف تھی کہ اردو کے بڑے عجیب ہیں میں ان کے پاس گیا میں نے کہا حضرت ہم لوگ تو گجرات کے لوگ ہیں ہم کو اردو نہیں آتی میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم کو اردو اچھی سکھائیں مول عثمان وہ دیوبند کے قریب کسی گاؤں کے رہنے والے تھے تو انہوں نے پہلا مجھے یہ کہا کہ بھائی دیکھو پہلا کام یہ کرو کہ تین سو اشعار زبانی یاد کر کے مجھے سنا اردو کے اچھے شعرا کے تین سو اشعار یاد کر کے سناؤ جب آپ کو تین سو شعر یاد ہوں گے تو آپ کو بہت سے الفاظ زبان میں محفوظ ہو جائیں گے یہ طریقہ ہوتا ہے کسی زبان میں مہارت حاصل کرنی ہے اردو میں فارسی میں عربی میں تو اس زبان کے نثر اور نظم کے اچھے ٹکڑے آپ کو زبان یاد ہونے چاہیے مجموعہ تم نظم و نثر مجموعہ تم من نظر آپ کو زبانیں ہونی چاہیے ہمارے طلبہ یاد کرتے ہی نہیں ان کو کوئی بھی شعر پوچھو اس کو یاد ہی نہیں حالانکہ وہ کتاب میں پڑھ گئے اردو میں پڑھ جاتے ہیں یاد نہیں کرتے نفرت العرب تو پڑھاتے ہوں گے مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی نفرت العرب اس میں ایک بڑھیا کا قصہ لکھا ہے کہ وہ کہیں گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک پلہ جو تھا کا وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا پلہ پلہ یعنی چھوٹا سا بچہ ہاں؟ کیونکہ اپنے گجرات کے لڑکے تو پلہ بھی نہیں جانتے چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے اسے پلہ کہتے ہیں اس کو رحم آ گیا بےچارا چارا بھوکھا مر رہا ہے مٹی چاٹ رہا پیاس کی وجہ سے اس نے اس کو اٹھایا بڑھیا نے اس کو اٹھا لیا اٹھا کر گھر لے آئی اور اپنی بکریاں جو تھی اس کا دودھ پلانا شروع کیا جرا کر پیا پیا پیا پیا دو چار مہینے ہو گئے وہ تگڑا ہو گیا اب وہ تو بھیڑیے کا بچہ تھا وہ تو اس میں جانا مضبوط ہو گیا اور دیکھا کہ میں کچھ اور نسل کا ہوں یہ تو کچھ اور ہے اور اس نے اپنے عادت کے مطابق حملہ کیا اور بکری کے بچہ جو کود رہا تھا نا اس کی گردن پکڑی ہوئی خون پینے شروع کر دیا تھا وہ اپنی عادت سے مجبور تھا وہ بڑھیا نے نے دیکھا کہ اس میرے بکری کا بچہ کھا لیا اس نے قتل کا وہ فضا کل بھی تو نے میرے بکری کے بچے کو قتل کر دیا میرے دل کو زخمی کر دیا حالانکہ تو میری بکری کے دودھ پی کر بڑا ہو رہا ہے وہ انتل شاطنا ابن ربیب ابن ربیب اس کو کہتے ہیں جو پروردہ ہوتا ہے ربیب مانے پروردہ ربیب کا مانا پروردہ انتل شاطنا ابن الربیب پھر اس نے ایک حکمت کی بات کہی اس بڑھیا نے الطباع کان سوء فلا ادب يفيد ولا ادیب جب کسی کی فطرت خراب ہوتی ہے تو پھر ادب بھی کام نہیں کرتا اور ادیب بھی نہیں کام کرتا یہ اس نے حکمت کی بات یہ بیڑیا کے بچے کو دیکھ کر کہیں كان الطباع طباع سوء فلا يفيد ولا کا میرے عزیز دوستو محنت سے پڑھو دنیا میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی زندگی کا ہدف مقرر کرے ہدف جس کو ٹارگیٹ کہتے ہیں آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں آپ کا آخری منزل کیا ہے یہ آپ پہلے طے کرو ہدف مقرر کرو اور ہدف مقرر کرنے کے بعد اس ہدف تک پہنچنے کے راستے کیا ہیں یہ جانو دوسری بات یہ جاننی چاہیے کہ میں نے جو ٹارگیٹ مقرر کیا ہے اس تک پہنچتا ہے پہنچنا کس طرح ہوتا ہے اور پھر اس پہنچنے کے لیے جتنی آپ کو محنت درکار ہے وہ محنت کرو ہاں؟ پرسوں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ابھی دو دن پہلے تو ایک آدمی سے بات چیت ہو رہی تھی یہ ویاپار کے سلسلے میں تو وہ مجھے گجراتی میں کہنے لگا کہ مول صاحب ویپار میں تاؤں کھا نہیں ضرور پڑے تاؤں کھا مگر یہ گیا تاؤں کھا کیونکہ ایک کھا خریدی نو کہ خریدی تو میں کسی રીતે کرو કેટલું સસ્તું લાવો એક ખા તો એ છે બીજો ખા છે ખંતનો કે તમે કેટલા ખંતથી દુકાન પર બેહો صبح کتنے بجے آپ دکان کھول لیتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نو بجے جا کر دکان کھولے دوسرے سات بجے کھولتے ہیں کیا کھند نہیں ملے تمہارا ایک خریدنو کھا احق حکمت کہیں بھی مل جائے آپ کو دیہاتی سے مل جائے گاؤں والے سے مل جائے بڑی اچھی بات ہے یہی پڑھنے میں بھی ہے کیا آپ کو ٹارگیٹ مقرر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو راستے معلوم کرنے ہیں کہ اس ٹارگیٹ پر پہنچنے کے لیے کیا میرے طریقہ اختیار کرنا ہے ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بلندی کیسے حاصل کی محنت کے بغیر بلندی دنیا میں کبھی حاصل نہیں ہوتی بے قدر قد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی ومن رام العلا بغیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی محنت شرط اور تقوی اختیار کرنا حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں فرماتے تھے طلبا کو بھائی ایک تو ہے علم نبوت اور ایک ہے نور نبوت علم نبوت تو آپ کو الفاظ یاد کرنے سے معنی سمجھنے سے ڈکشنری دیکھنے سے آج آج مل جائے گا لیکن نبوت کا جو نور ہوتا ہے علم کا وہ تقوی کے بغیر نہیں ملتا شرط ہے تقوا شرط ہے اور اختیار کریں گے اس لیے کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں آنکھ کی حفاظت بہت ضروری ہے گناہ میں مبتلا ہونے سے انسان کا قلب سیاہ ہو جایا کرتا ہے رائت ر عید القلوب علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفوائد میں یہ شعر لکھا ہے ان کی ایک بہت بہت عمدہ کتاب ہے کتاب الفوائد اس میں یہ شعر ہے ظلم تم ہی القلوب وقت یو رس میں نے دیکھا کہ گناہ انسان کے قلب کو مردہ بنا دیتے انسان کے قلب کو اندر سے کیسا دیتے ہیں بالکل مر جاتا ہے گناہ کے سفر سے اور جب وہ گناہ پر اصرار کرتا ہے اور اس پر ادمان کرتا ہے تو اس کو ذلت ملتی ہے وقت یو رس ادمان ہوا یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کتاب الفوائد نے لکھا ہے ہمارے طلبہ کی مصیبت یہ ہے ہمارے علماء کی مصیبت یہ ہے کہ یہ کتابیں دیکھتے ہیں آج کل اور بغیر مطالعے کے علم میں وسعت آ نہیں سکتی یہ یاد رکھے مطالعہ جتنا آدمی کرے گا پھر اس کے علم میں اضافہ ہوگا اور جو اچھی عبارت سمجھ میں آئے وہ اچھی عبارت بار بار پڑھی جائے ایک مطلب میں لکھنؤ گیا ہوا تھا اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے حضرت کا معمول یہ تھا کہ کے بعد کھانا تناول فرماتے تھے کھانا جب فارغ ہو جاتے تھے تو پھر کچھ طلبہ اور اساتذہ مجلس پہ آتے تھے حضرت ان کو کچھ باتیں تجربے کی بیان کرتے تھے تو جس دن ہم وہاں مہمان تھے اس حضرت نے طلبہ سے ایک بات کہی بہت اچھی بات کہی حضرت انہوں نے کہا کہ عزیز طلبہ طلبا سے کہہ رہے حضرت کہ کسی کتاب کا سرسری مطالعہ کر لینا کافی نہیں ہے کسی کتاب کا سرسری مطالعہ کر لینا کافی نہیں ہے جو کتاب اچھی ہو جس میں مفید مضامین ہو اس کو تم اتنی مرتبہ پڑھو اتنی مرتبہ پڑھو کہ اس کے الفاظ اس کی عبارت آپ کے ذہن میں منقوش ہو جائے جب کسی عبارت کو آپ بار بار دہراتے ہیں تو وہ عبارت نقش ہو جاتی ہے اذا تکرر و تقرر فی ذہنی یہ عربی کا مقولہ ہے تقرر تقرر ذہن جب کوئی چیز بار بار دہرائی جاتی ہے تو ذہن میں راسک ہو جاتی ہے یہ عربی کا ایک ہے تو آپ جب کسی عبارت کو ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ پڑھیں گے تو اس کے اچھے اچھے الفاظ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائیں گے یہ جملہ کہنے کے بعد حضرت نے یوں فرمایا کہ میں نے احمد حمید کی کتاب زحل اسلام فجر الاسلام اور زہر الاسلام کو اتنا بڑا اتنا بڑا کہ اس کے سفے کے سطح میرے دماغ میں محفوظ ہو گئے یہ جملہ کا حضرت احمد امین مصرا کا مشہور لکھنے والا مشہور مصنف دستور احمد امین جس کی کتاب حیاتی ہے جس کی کتاب اسلام ہے جس کی کتاب یہ بڑی معروف ہے جس کا بھی میں نے نام لیا فجر الاسلامی بحل اسلامی زہر الاسلام کئی جلدوں میں یہ تین تین جلدوں میں ایک وہ ایک جلد میں یہ ابھی چھپ گئی لکھنؤ میں دوبارہ آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کی عبادت اتنی سلیس اتنی سلیس بہترین عبادت کہ آپ کا جی جائے گا اس نے آپ کی کتاب لکھی اپنی زندگی کے بارے میں اس کا نام لکھا ہے حیاتی میری زندگی مارو جیون حیاتی آپ پڑھو اس کو کتنی سلیس عبادت ہے اس کی آدمی ابھی چھٹی ہو رہی ہے بقرعید کی تو چھٹی میں ایسی کتابیں آپ لے لو اور پورے دس روز میں آپ کتابیں پڑھ ڈالو ہمیں کیا ضرورت ہے پھٹکنے کی بازاروں میں یہاں وہاں فلان جگہ اسٹیشن پر جب چھٹی ہو جاتی ہے طلبا کی اور گھر جاتے ہیں تو ساری گاڑی چیک کرتے ہیں ہاں ڈبہ ڈبا ہو جی پھرے ڈبا تو میں ان کو پڑا کرو ایک جگہ بھیج جی۔ جوئے ہیں جو کیوا کیوا لوگ اندر بیٹھے رہتے آپ سمجھ رہے ہیں نفس کا چور ہے چور میں نے پینتیس چالیس سال مدرسے میں گزارے ہیں تو میں تبھی ہوں آپ لوگوں کا میں نے خبر چاہیے کہ بیماری کوئی اور روسا ہے میں جانتا ہوں نظروں کی حفاظت کرو نماز کی پابندی کرو دعا کا اہتمام کرو اور کتابیں بہت محنت سے پڑھو اور اشعار اور جو اچھی عبادت ہے اس کو محفوظ کرو حدیث ہر باپ کی کچھ نہ کچھ احادیثیں آدمی کو بالکل یاد ہونی چاہیے کتاب الایمان سے لے کر آپ آگے بڑھیں گے کتاب الصلاد ہے کتاب الرو ہے کتاب الصوم ہے جتنے ہیں اس کی کچھ کچھ حدیثیں زبان یاد کرو اس لیے کہ آپ کو جمعہ کے دن دس پندرہ منٹ بات کرنی پڑے گی تو آپ کو اگر احادیث یاد ہے ریاض الصالحین کی یا کسی اور کتاب کی تو پھر آپ ایک دو حدیث کھڑے ہو کر دس منٹ میں بیان کر سکیں انجمن میں ایسی تقریریں آپ نہ کریں کہ جس میں اعلیٰ قسم کے بھاری برگم الفاظ ہوں کیونکہ وہ بھاری برگم الفاظ دیہات میں کام میں نہیں آتے دیہات کے لوگ نہیں جانتے مولانا آزاد کی اردو دیہات والوں کو نہیں پتہ چلے آپ کو تو سیدھی سادھی زبان میں بات کرنی پڑے گی جو عام لوگ کل مناسع اعلیٰ قطر ہے لوگوں کے ساتھ ان کی سمجھ کے مطابق بات کیا کرو وہ انزل الناس اعلیٰ قدر منازل لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق اعزاز اکرام کرو لوگوں کو ان کی سمجھ کے مطابق بات کرو دیہات میں جا کر اعلیٰ قسم کی گفتگو نہیں کرنے کی جو مدرسے میں کرتے ہیں آپ بہت فصیح عربی بہت فصیح زبان اردو کی ہیں مولانا ابوالکلام کی یا شبلی نعمانی کی سید سلمان ندوی کی ابوالحسن کی مولانا علی میاں کے یہاں اتنے متراد ہیں ایک بات کہنے کے لیے وہ ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو صدر کہتے ہیں حضرت کی حضرت کی خصوصیات میں یہ متعدد بہت ہوتے ہیں حضرت تو وہ سارا آپ رکھ کر لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ کیا ہے کہ الفاظ کو بار بار دوہرا رہا ہے یا ان کو نہیں پتا چلتا کہ کیا چیز مختصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے سیدھی سادی بات فرماتے تھے اور کوئی اہم بات ہوتی تھی تو آپ اس کو تین مرتبہ دوہراتے تھے اور آپ اتنی بلند آواز سے بات کرواتے تھے کہ آخر تک بات سننے میں آ جائے دوسری مطلب پوچھنے کی ضرورت نہ ہو یہ سارے طریقے حدیث شریف سے ہم کو معلوم ہے تو بہت چیز چیز کر بھی تقریر نہ کریں مجمع اگر چھوٹا ہے تو لاؤڈ اسپیکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے بعد میں تو ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو پندرہ بیس آدمی ہوتے ہیں لاؤڈ اسپیکر ارے ہوں گا لاؤڈ اسپیکر لا یہ پندرہ مارا میں احمد بول لی لیکن یہ بھی ایک شوق ہے آپ سمجھ یہ بھی ایک بیماری ہے ہم لوگوں کی نہیں نہیں ضرورت نہیں لاؤڈ اسپیکر کی بھائی بیٹھ جاؤ قریب آ جاؤ ہم بات کر لیں اور سیدھی سی بات کو رسول اللہ صاحب اور حدیث بیان کرو یا قرآن شریف کی کوئی آیت ہے ادھر ادھر کے قصے اور یہ اور وہ لندمانیا مت جاؤ میں نے میں جاتا ہوں باہر ہر سال میرا تو باہر جانا ہوتا ہے تو رمضان میں ہمارے بہت سے علماء آتے ہیں انگلینڈ ہر اب وہاں کیا ہے مسجدوں میں وہ ایک مشین لگا ہوا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر پوری تقریر سن سکتے ہیں تو میری طبیعت خراب تھی میں بالٹن مول اسماعیل کے گھر میں تھا تو مسجد میں نہیں جاتا تھا میں بہت بیمار تھا تو میں نے مول اسماعیل سے کہا کہ بھائی اس کو کھولو یہ مولانا تقریر کریں میں ذرا سنوں میں سن رہا ہوں تقریب مولانا ایسی ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ یاد آدمی یہ روایت کیوں بیان کر یعنی اس کا کوئی سر نہیں پیر نہیں اب لوگوں کو خام خواہ متاثر کرنے کے لیے یہ غلط بات ہے آپ قرآن اور حدیث کی صحیح باتیں بیان کریں سیدھی سادی اور اپنے بزرگوں کا کوئی ایسا واقعہ تاریخ میں بیان کرنا چاہے بیان کریں اصل چیز تو کتاب اللہ اور سنت رسول ہے یہ اصل طرح توفیق مستقل ہے دو بھاری چیزیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ ہے سنت یو کا مقال ہاں؟ یہ دو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے قرآن شریف کی آیتیں یاد ہونی چاہیے حدیثیں یاد ہونی چاہیے اور وہ بھی شہا کی حدیث ریاض الصالحین میں اکثر اچھی مستند حدیث ہے ریاض الصالحین بہت عمدہ کتاب ہے بہت عمدہ اس کو پڑھو میرے دوستوں اگر آپ اس طرح محنت دیں اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر محنت کرو گے کتابیں یاد کرو گے کتاب کا ادب استاد کا ادب درسگاہ کا ادب تو انشاءاللہ شاء اللہ کبھی بھی آپ ناکام نہیں ہوں گے جو لڑکا مطالعہ کرتا ہے رات کو اور اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر سبق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 إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم إنا نسألك بما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعاذ منك بما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين